انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے دو کان والے محمود بن غیلان کہتے ہیں ابو اسامہ نے کہا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مزاح کیا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بانوے یہ حدیث صحیح ہے